اور موسا سے کہتے تھے کہ تم ہم پر اپنا جادو چلانے کے لیے چاہے کیسی بھی نشانی لے کر آ جاؤ ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں